وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والمستضعفين من الرجال والنساء الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے ہو ان کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کو نجات دلانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے رہنے والے ظالم ہیں اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی حمایتی بھیج اور تو اپنے پاس سے ہمارا کوئی مددگار بھیج اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد فی سبیل اللہ پر اکسایا جا رہا ہے تاکہ مکہ میں موجود ان کمزور مسلمان مردوں عورتوں اور بچوں کو قریش کے ظلم و ستم سے نجات دلایا جا سکے جنہیں مشرقین نے ہجرت کرنے سے روک دیا تھا بخاری نے ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں رکو سے سر اٹھاتے تو کچھ کمزور مسلمانوں کے نام لے لے کر مشرقین مکہ سے ان کی نجات کے لیے دعا کرتے تھے آیت میں قریہ سے مراد مکہ اور ازالم اللہ سے مراد وہاں کے مشرقین ہیں اور ولیم میں ولی سے مراد اللہ کا کوئی ایسا بندہ جس کے ذریعے ان کمزور مسلمانوں کے دین کی حفاظت ہو اور نصیرہ سے مراد کوئی ایسا آدمی جو دشمنوں سے انہیں نجات دلا سکے چنانچہ اللہ نے ان کی دعا سن لی ان میں سے کچھ تو نکل کر مدینہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور کچھ وہیں رہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور اللہ نے وہاں کے باقی ماندہ مسلمانوں کو ذلت کے بعد عزت عطا کی